اور یہ منافق لوگ سامنے تو اداعت کا نام لیتے ہیں مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے